جناب جابر بن زید اور اکرما رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ دونوں یعنی نیم پختہ کھجور کی نبیز کو مکرو سمجھتے تھے اور وہ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ وہی مزا نہ ہو جس سے عبد القیس کے وفد کو منع کیا گیا تھا ہشام نے کہا میں نے قطع سے پوچھا مزا سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا کہ سبز روحن ملے ہوئے کھڑے اور روغن زفت لگے برتن میں تیار کردہ نویز کو مزا کہتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو نو